چوتھا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دوسرا سفر شام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے جب آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و آمین ہر طرف گونجنے لگے شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام ختیجہ انہیں ایسے ایمانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے آپ کی امانت صداقت کی شہرت جب حضرت ختیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گیا اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرا بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بسرا پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا وہ راہب مصرا کو پہلے سے جانتا تھا اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں مصر مصرا نے جواب دیا یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں بنو ہاشم سے تعلق ہے ان کا نام محمد ہے اور لقب آمین ہے راہب کہنے لگا سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا پھر اس نے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے میسرا نے جواب دیا ہاں ہے اور وہ ہر وقت رہتی ہے یہ سن کر نستورہ کہنے لگا یہی اللہ کے آخری نبی ہیں مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تو رات و زبور میں پڑی ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا اے میسرا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی ختیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں اس منظر نے حضرت ختیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرا سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرا نے بتایا کہ میں کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں پھر میسرا نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت حسن سلوک و خمخواری معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے گوئیاں کی تھیں یہ بتایا یہ سن کر حضرت ختیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی حضرت ختیجہ سے نکاح حضرت ختیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم معزز خاتون تھیں آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعضا سے تھا ان کا سلسلہ نصب تین واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے ان کی عمر اس وقت چالیس سال ہو چکی تھی انہوں نے دو شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی لیکن آپ کے اخلاق عادات برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صوفیہ کو بلایا حضرت صوفیہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھیں انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لیں پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً تین ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت ختیجہ یوں بیان فرماتی ہیں میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چاچاؤں کے سامنے رکھا انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چاچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے بیس اونٹ حق مہر مقرر کیا حضرت ختیجہ تقریباً پچیس سال تک حضور علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں رہیں ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری تعمیر کعبہ میں کردار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب پینتیس برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل اسے حاصل ہو اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے چار دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا خدا کی شان کے ایک صبح خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کو ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی سب کہنے لگے یہ امین ہے یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لیں انہوں نے اپنے اپنے سردار چن لیے پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا اسی طرح آپ کی حکمت اور دانش مندی سے فتن و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی اب تک کا غیر اب تک کا غیر معمولی کردار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی سچائی دیانتداری وفاداری وعدے کی پابندی بڑوں کی عظمت چھوٹوں سے شفقت کمزوروں سے ہمدردی مہربانی و سخاوت دوسروں کی خیر خواہی رحم دلی نرمی الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثل و بے مثال تھے حرص فریب جھوٹ بد عہدی شراب خوری ناچ گانا لوٹ مار چوری فحاش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادات جو زمانہ جہلیت میں بہت عام تھیں آپ کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف رہی بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت امانت دیانت اور صداقت کا دور دور تک مشہور تھی مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی آپ کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال ہو گئی لیکن جاہلیت کے تمام بیہودہ مشرکانہ اور جاہلانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسی عام تھی کہ خود کہ خود خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا آپ کے گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ کی زندگی کے کسی دور میں مل جائے کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں ثابت ہو جائے تو ایسے تو اسے سامنے لا کر آپ کے عزت و وقار پر حملہ کیا جائے اور آپ کو لوگوں کے سامنے کم تر ثابت کیا جائے مگر آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے لیکن کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے اس لیے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا خوش بخت لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر دل و جان آپ پر قربان کرنے لگے